السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چمکتے دمکتے اچھلتے کودتے ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننے منے اور ننے منے سے بڑے اور اس سے بھی بڑے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جنگل سے ایک قصہ کہانی اور جنگل میں ہوتے ہیں جانور اور کبھی کبھار انسان بھی عنوان ہے دو غم اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے عبدالرشید فاروقی نے یہ جنگل بہت خوبصورت تھا لیکن یہاں کے رہنے والے آج کل بہت اداس تھے یہ تو سب جانتے ہیں جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے شیر بہت طاقتور جانور ہے جنگل کے دوسرے جانور اس سے خوف کھاتے ہیں اور اس کا ہر حکم بجا لاتے ہیں لیکن اس جنگل کی تو بات ہی اور تھی یہاں کا بادشاہ شیر ضرور تھا لیکن وہ اس قدر نیک رحم دل اور سمجھدار تھا کہ تمام جانور اس سے محبت کرتے تھے اور اس کی ضرورتوں کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے شیر بادشاہ کی ملکہ یعنی کہ شیرنی بھی اپنے شوہر کی طرح نیک اور رحم دل تھی اور تو اور ننّا شیر بھی اپنے ماں باپ کی طرح نیک تھا اس کے دوستوں میں نہ صرف دوسرے کمزور شیروں کے بچے بھی شامل تھے بلکہ لومڑی چیتے ہاتھی خرگوش اور گلہری کے بچے بھی تھے سب جانور پیار و محبت سے مل جل کر رہتے تھے انسان کبھی کبھی آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں مگر اس جنگل کے ان جانوروں کو کبھی کسی نے آپس میں جھگڑتے نہیں دیکھا البتہ پچھلے ایک ہفتے سے یہاں عجیب عجیب واقعات ہو رہے تھے شیر بادشاہ نے ان واقعات کا پتہ لگانے کی بہت کوشش کی مگر اسے کامیابی نہ ہوئی یہ پہلا موقع تھا کہ شیر بادشاہ کسی کام میں ناکام ہوا تھا بادشاہ کے بعد چالاک لومڑی نے بھی جانوروں کی پریشانی دور کرنی چاہی لیکن اسے بھی ناکامی ہوئی اصل میں ایک ہفتے سے جنگل میں قتل اور اغوا کی وارداتیں ہو رہی تھیں سب سے پہلے تو بندریا کا چھوٹا بیٹا پنکی قتل ہوا جنگل کے مشرقی کنارے سے اس کا جسم ملا جس سے سر غائب تھا کسی نے اس ننے اور معصوم بچے کا سر اس کے جسم سے کاٹ دیا تھا دوسرے دن ہرن کا بچہ ہوا ہو گیا تیسرے دن گلہری کی بوڑھی ماں مردہ حالت میں پائی گئی چوتھے پانچویں چھٹے اور ساتویں دن ریت چیتے خرگوش اور مور کے بچے اغوا اور قتل ہوئے یہ سنگین صورتحال دیکھ کر بادشاہ نے تمام جانوروں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے مجرموں کا پتہ لگانے کا وعدہ کیا مگر جب ان کا طاقتور عقمند بادشاہ ناکام ہو گیا تو جانور بہت مایوس ہوئے آج اتوار کا دن تھا اور شام کا وقت تھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جنگل کے سب جانور درختوں میں گھری اس مخصوص جگہ جمع تھے جو انہوں نے مل کر بیٹھنے کے لیے بنائی تھی پورے جنگل میں یہ جگہ سب سے خوبصورت تھی جانور اداس اور پریشان تھے ان پر ایسی مصیبت پہلے بھلا کب آئی تھی وہ تو پیار محبت اور اتفاق سے رہتے تھے سب لوگ دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے ان کے درمیان شیر بادشاہ اپنی ملکہ اور بیٹے کے ساتھ بیٹھا تھا اس کی نگاہیں بار بار سب جانوروں کا جائزہ لے رہی تھیں لومڑی کے ساتھ ہی خرگوش بیٹھا تھا اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اسے اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی وہ سارا دن اس کی یاد میں روتا رہتا تھا دوسرے جانوروں سے اس کا دکھ دیکھا نہ جاتا تھا خرگوش کے ساتھ ہی وہ تمام جانور موجود تھے جن کے رشتے دار قتل یا اغوا ہوئے تھے لومڑی نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت اپنی کوشش میں ناکام ہو چکے ہیں پھر ہمیں کیوں جمع کیا گیا ہے معلوم نہیں لیکن ضرور کوئی خاص بات ہے ورنہ وہ ہمیں یہاں کیوں بلاتے خرگوش نے بھی آہستہ سے جواب دیا خاموش ہو جاؤ دیکھو بادشاہ سلامت ہماری طرف متوجہ ہیں گلہری نے کہا وہ سب شیر بادشاہ کو دیکھنے لگے حضور آپ نے ہمیں یہاں کیوں جمع کیا ہے ہرن نے قدرے بلند آواز میں کہا کیا آپ اس نامعلوم مجرم کو پکڑنا نہیں چاہتے جو ہمارے گھر خوبصورت جنگل کے امن کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے شیر بادشاہ کی روب دار آواز گونجی ہماری تو یہی دعا ہے کہ وہ پکڑا جائے تمام جانور ایک ساتھ بولے اگر ایسا ہے تو پھر میری بات پوری توجہ سے سنو میں نے ایک منصوبہ بنایا ہے اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو کوئی وجہ نہیں کہ مجرم نہ پکڑا جائے شیر بادشاہ نے بلند آواز میں کہا کیسا منصوبہ بادشاہ سلامت لومڑی بولی سنو آج سے کوئی جانور اکیلا اپنی خوراک حاصل کرنے نہیں جائے گا کم از کم دو جانور مل کر جائیں اور اپنی آنکھیں کھلی رکھیں جہاں اور جب بھی کوئی خلاف معمول بات یا تبدیلی نظر آئے تو پھر مجھے یا کالو ریچھ کو اطلاع دی جائے ویسے میں نے جنگل پر نظر رکھنے کے لیے بیس رکنی کمیٹی بنا دی ہے کالو ریچھ اس کمیٹی کی نگرانی کریں گے شیر بادشاہ نے کہا حضور کیا ان اقدامات سے مجرم پکڑا جائے گا خرگوش نے پوچھا کیوں نہیں اگر ہم نے اتفاق سے کام کیا تو مجھے یقین ہے یہ مصیبت ضرور ٹل جائے گی بس آپ کو ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا شیر بادشاہوں نے تسلی دی ٹھیک ہے ہم آپ کی ہدایات پر عمل کریں گے تمام جانور ایک ساتھ بولے اب آپ جا سکتے ہیں شیر بادشاہ نے کہا سب جانور وہاں سے چلے گئے تو شیر نے شیرنی سے کہا بیگم اپنی رعایا کے اترے ہوئے چہرے مجھ سے دیکھے نہیں جاتے ایک بار وہ ظالم مل جائے تو اسے ادھیڑ کر رکھ دوں گا شیر نے غصے سے کہا مجھے امید ہے آپ ضرور کامیاب ہوں گے آئیے گھر چلتے ہیں اندھیرا ہو رہا ہے شیرنی نے کہا اور وہ وہاں سے چل دیے ٹونی نے پاپا کی طرف دیکھا وہ بندوق میں گولیاں بھر رہے تھے اس نے کہا پاپا میں نے کتابیں پڑھا تھا ہم انسانوں کو جانوروں سے پیار کرنا چاہیے انہیں بلا وجہ نہیں مارنا چاہیے مگر آپ تو میرے پیارے بیٹے یہ تو میرا شوق ہے پاپا مسکرائے اور زمین پر بیٹھ گئے یعنی خامخواہ خون بہانا آپ کا شوق ہے ٹونی اپنے پاپا سے بے حد ناراض تھا ان دنوں ٹونی کو اسکول سے چھٹیاں تھیں وہ اور ماریا گھر کے سامنے والے خوبصورت پارک میں روزانہ کھیلتے تھے ایک دن پاپا اسے ساتھ لے کر اس خوبصورت جنگل میں چلے آئے اس نے سوچا تھا وہ یہاں کے خوبصورت جانوروں اور پرندوں کو دیکھے گا اور واپس جا کر ماریا کو بتائے گا لیکن اسے اس وقت بہت دکھ ہوا جب اس کے پاپا نے ایک دن اپنے تیز دھار خنجر سے ایک چھوٹے اور پیارے سے بندر کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا اس وقت وہ معصوم بندر ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا دوسرے دن ہرن کے خوبصورت بچے کو اٹھا لائے تیسرے دن ایک گلہری ان کا شکار ہوئی اس کے بعد یا تو وہ خامخواہ کسی کو پکڑ لاتے یا پھر بغیر کسی وجہ کے کسی بھی جانور کو مار ڈالتے کبھی کبھی تو ٹونی کو اپنے پاپا کے دماغی حالت پر شک ہونے لگتا تھا وہ سوچتا کیا میرے پاپا ٹھیک نہیں ہیں وہ پاگل ہے وہ سوچتا پھر خود ہی کہتا نہیں وہ پاگل نہیں ہے بس اس جنگل میں آ کر تھوڑے ظالم بن گئے ہیں ٹونی کو سوچوں میں کم دیکھ کر اس کے پاپا بولے کہاں کھو گئے ہو ٹونی بیٹا آج شیر کا بچہ پکڑے پھر اس کا جواب سنے بغیر بندوق کے ساتھ دوسرا سامان اٹھا کر جنگل کے اندرونی حصے کی طرف چل پڑے ٹونی کا جی نہیں چاہ رہا تھا لیکن وہ پاپا کی وجہ سے مجبور تھا وہ ان کے ساتھ ہو لیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اسے شیر بادشاہ نے کالو ریت سے پوچھا <coughs> جی حضور وہ تعداد میں دو تھے ایک بڑا آدمی تھا دوسرا شاید اس کا بیٹا ہوگا کالوریش نے جواب دیا کیا وہ بچہ بھی اپنے باپ کا ساتھ دیتا ہے <coughs> جی نہیں حضور میں نے اس کی باتیں سنی تھیں وہ اپنے باپ کے اس کام سے ناراض تھا اس نے جواب دیا اس کا مطلب یہ ہے ہمیں اس بچے کو کچھ نہیں کہنا چاہیے وہ بہت پیارا بچہ ہے بالکل آپ کے بیٹے کی طرح لومڑی نے مسکراتے ہوئے کہا شیر بادشاہ کالو ریچھ گلہری چیتا ہاتھی کا بچہ لومڑی اس وقت گھنی جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے مجرم کی تلاش کے سلسلے میں کل جب کالو ریچھ اور چیتا گشت کر رہے تھے تو انہیں ٹونی اور اس کے پاپا باتیں کرتے نظر آئے تھے ان دونوں کے پاس ہی لومڑی اور گلہری بھی موجود تھیں انہوں نے گلہری کے ذمے ان دونوں کی باتیں سننے کا فرض لگایا جس سے اس نے خوبی سے انجام دیا تھا اب وہ ٹونی اور اس کے پاپا کی گھات میں بیٹھے تھے چیتے اور ہاتھی کو ٹونی کے پاپا پر حملہ کرنا تھا انہیں چھپے کافی دیر ہو گئی شیر بادشاہ بہت بے چین تھا اچانک دور سے انہیں ٹونی اور اس کے پاپا آتے دکھائی دیے وہ چوکنے ہو گئے اور پھر دونوں جیسے ہی قریب آئے چیتے نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اگلے ہی لمحے ٹونی کے پاپا اس کے نیچے تھے حملہ اس قدر اچانک تھا کہ وہ سنبھل نہ سکے چیتے کے بعد ہاتھی نے بھی حملہ کر دیا تھوڑی ہی دیر میں ٹونی کے پاپا اپنے انجام کو پہنچ گئے ظلم کی سزا تو ملا ہی کرتی ہے ہاتھی نے ٹونی کی طرف دیکھا وہ تھر تھر کانپ رہا تھا پھر سب اس کے سامنے آ گئے ان سب کو دیکھ کر ٹونی کی حالت اور بھی خراب ہو گئی اسے اپنی موت سامنے دکھائی دینے لگی پھر ایک عجیب بات ہوئی ہاتھی کے بچے نے خوفزدہ ٹونی کو سونڈ سے اٹھا کر اپنی کمر پر بٹھایا شیر بادشاہ چیتے گلہری لومڑی اور کالو ریچھ خوشی سے تالیاں بجانے لگے جنگل کے جانوروں نے ٹونی کی دعوت کی اور اسے جنگل کی خوب سیر بھی کرائی ٹونی نے انہیں ان کے اغوا ہونے والے عزیز اور رشتے داروں سے بھی ملوا دیا جانوروں نے اس سے دوستی کر لی تھی ٹونی نے پورا ایک ہفتہ ان کے ساتھ گزارا اس کے بعد انہوں نے اسے جنگل سے باہر چھوڑ دیا ٹونی کا گھر جنگل سے بہت زیادہ دور نہیں تھا وہ سارے راستے پہچانتا تھا جب وہ گھر کی طرف چلا تو اسے دو غم تھے ایک پاپا کی موت کا اور دوسرا پیارے ہمدرد میزبانوں کا جن کے بہت سے عزیز اس کے پاپا کے ظلم کا شکار ہوئے تھے آج کے لیے اتنا ہی ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ